انسان جسمانی نظام قوت نال ہے غرض ہے کہ دنیا دے وچ یا مادہ مادہ دی قوت ہے قوت تو بغیر کچھ ہے اور ہر انسان آپ طاقت کا طلبگار ہے ہر انسان فطرتن طاقت اور قوت کا طلبگار ہے ہاں وہ نظریے کے مطابق جو قوت وہ طالب ہوتی ہے کافر ہے وہ نزدیک دولت کی طاقت ہے تو طاقت دولت کا طالب ہے

ایک حالت دوسری آ جائے ایک صفت دوسری صفت والے ایک ذات ذات دوسری دوسری ایک ذاتی وقت کا اظہار کہ جہاں تغیر جہان کو ہے جہان میں تغیر کو ثبات ہے زمانے میں تغیر و تبدیلی دے دہوان اللہ و خدا تعالیٰ کی معرفت ہے سارا جہان ہی تغیر کو جائے پھر ایک بندہ روحانیت طالب ہے ہم لیا تھا کہ روحانیت ہونے قوت میں کوئی درکار ہے روحانی قوت ملائکہ ہے سر عرب اناب میٹھی پانی ہوا چارے کوا ہے سارے کی طاقت فرض ہے کہ طاقت کو بغیر مخلوق نہیں ہو سکتی اور طاقت ادنا درجے کی ہوگی اعلیٰ کی ہوگی ذاتی ہوگی حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطائی مخلوق گل طاقت دے جماعت ہیں قوم ہیں فرد ہیں بند ہر کوئی طاقت طاقت طاقت کی طلبگار ہے ہر کوئی طاقت اور قوت کی طلبگاری دے ہے اور پھر میرے کو طاقت کتنی ہیں قوت کتنی ہیں سب سے بالا تر روحانی قوت ہے سب سے بالا تر روحانی قوت ہے کہ جو کچھ روحانی قوت ہے تغیر انقلاب آتا ہے کسی اور شہ نال نہیں آتا لمبے علیہ السلام کی روحانی طاقت کی کر دیں یہ تو ایک دل موڑ دیں کی موڑ دیں دوجا روحانی طاقت موجات بھی کھاؤ دیں کدی تبدیلی کر دیتی کدی مجھے کدی پانی کدی پتھر بلوا دیتا کدی چشمے بارہ کلو جاری ہو گئے یہ ہوں تغیر ہے نا تبدیلی ہے لیکن قوت نال ہے روحانی قوت دین اسلام دونوں قوت نہ جام ہے روحانی کا بھی ہے مادی کا بھی ہے لیکن روحانیت غالب رکھتا ہے نو مغلوب رکھتا ہے کیونکہ فطرت مادیت نے رہنا ہی مغلوب ہے روحانیت نے غالب ہی رہنا ہے حالانکہ ماتا دیکھو تو سارے تو وسیع تر ہے زمین پہاڑ وسیع تر ہے لیکن حکومت کی نہیں انسان دی ہے کیوں روحانی عقل نال عقل روحانی شاہ ہے نا عقل روحانی نال انسان اتنی تبدیلیاں کر دینا کہ پہاڑوں نے ہٹا کے مکان بنا دیتا مکان نو ہٹا کے پہاڑ بنا دیتا پانی سکا دینا پہ کیا کچھ نہیں ہوتا پہ یہ کیا کچھ نہیں ہو جا زمین نال حالانکہ زمین نو تو سارے تو وزنی ہے ساری تو کیا نسبت ہے زمین نال کچھ بھی نہیں سنوں ایک جز ہے کل زمین ہے وہ قوت روحانی ہو گئی لیکن اسلام مادی قوت میں خدمت رکھتا ہے روحانی قوت میں مخدوم بنا مادی خدمت مادی نظام اسلام خادے میں روحانی نظام مخدوم ہے دین اسلام دونوں قوت ہے ایک مالی قوت ہے دولت کی قوت ہے ہر انسان اس قوت نال کیا کچھ نہیں کر سکتے جو غریب غربت نال نہیں کر سکتا امیر امیر نال کر سکتا اس واسطے فطرت ہر انسان جڑا ہے وہ دا دا دولت کی طاقت کا طلبگار ہے جسمانی طور پہ انسان ہے جڑا کہ میں بیمار ہوا صحت مند کو طاقت ہوگی بیمار کو کمزوری ہوں ہر انسان ڈاکٹر ہسپتال پھرتا پیا کیوں گیا پھر میں خیر ہی اگر جی میں کمزور ہو گیا تو طاقتور ہونا چاہتا ہسپتال اس واسطے بنائیں گے بیماری آئی کمزوری پیدا ہو جو میں طاقت سے کر سکتا تھا وہ کمزوری سے میں نہیں کر سکتا تو جو امال افال میرے طاقت وابستہ سن وہ امال افال کمزوری نال نہیں ہو سکتا طاقت نال سے میں پانچ مان وزن دس سکتا تو میں انتہائی نہیں کمزور ہو گیا تو ہوں تو مجھے اپنا وزن بھی اٹھایا جانا پانچ مان کا کی سوال مالی طاقت ہو گئی بدنی طاقت ہو گئی ہر انسان اپنی صحت کی پکا دی خاطر آپ کو پہلے سیت کا تحفظ کر دے اور ہمارے کی وجہ سے سیت لگی جاوے علاج کر کے بحال یہ سیت سیت کا مطلب ہے طاقت تو ہر انسان ہر ڈاکٹر اسپتال کا مطلب ہے بحال یہ طاقت میری کوشش یہ ہوگی مالی طاقت بدنی طاقت افرادی طاقت کتنی لوگ ہیں جڑے ساڑھے بندے ڈیر ہو جہاں ایک منڈا ہوا آدھا یار ایک ہی دیتا ہے پانچ ہو جاؤں بڑی گل ہے اللہ نے پانچ منڈے دیتے قوم اپنی برادری کثرت فخر پہ کر دیا حدیث پا کے جج میں پڑھتا پھر سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت محمود ہے کیونکہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قیامت کے دن پھر کی ہویا کم دن سے ہو گئے پھر مالی طاقت ہو گئی بدنی ہو گئی پھر جناب افرادی طاقت ہو گئی

دین مال روحانی کے لیے طاقتیں علم علمی طاقت عقلی طاقت مذہبی طاقت یہ روحانی طاقت روحانی طاقت ہے اتنی جیلا انسان ہاتھی نو بن کے چڑیا گھر کھڑے کھڑے سارے جنگل چڑیا گھر کھڑے نے انسان اپنے جسم نال کھڑا ہے یا کل نال جسم نال وزن کرا ہاتھی نال تلوا وہ اکل گالے گا نا ماتے دکھتے پنجی بن دے ہاتھی نو ایک تولے دی عقل نے پجا گھر ڈکیا ہوا دس من کا ہاتھ دس من کا اٹھے اقل انسانی نے انہوں گرفتار کیا ہوا رسی دے نکیل دے جدھر چاہتا ہے لے جانے جدھر چاہتا لے مادیت عقل کا غلط ہے عقل کے اتنے روحانیت کا غلط ہے اور روحانیت کے اتنے اللہ تعالی کی ذات کا غلط ہے تو مادیت طاقت سب کو ادنا طاقت ہے اس واسطے اسلام ہے مادی طاقت نوکر کے خادم ہے اعلیٰ اعلیٰ طاقت روحانیت ہوں میرے سائی حکومت اصلا ہوں جی حکومت ہوں نے اندر کو کتنی طاقت جمع ہوں نے مالی طاقت بھی حکومت کو ہوں مالی طاقت بھی حکومت کو افرادی طاقت بھی حکومت کو ہوں ہے ہوں نا پھر بدنی طاقت نہیں ہوتی کہ جتنی حکومت بندے رکھتے ہیں صحت مند رکھتے ہیں کدی بجڑے کے کمزور تو کدی نہیں چن کے رکھے پھر آ گئے جناب افرادی جسمانی مالی پھر ہو گئی کتنی ہو گئی پھر ایک طاقت ہو گئی مذہبی جمی اصلی مذہبی طاقت یہ حکومت ہے حکومت ہے تمام طاقتیں کا منبع بن جاتی ہے مادی اگر کافرانہ ہو سکے مادی طاقت نہ ممبا بن جاتی ہے مرکز بن جاتی ہے روحانی ہو سکے نہ روحانیت مادی طاقت بھی جمع ہو جائیں ہوں صاف دہ رہے کہ ایک طاقت تو بغیر کے کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی ناممکن ہے فطرت کا طاقت تو بغیر کوئی تبدیلی دنیا میں اچھی تبدیلی ہے بری تبدیلی اچھی حالت ماڑی وال ماڑی حالت اچھائی وال یہ تبدیلی تگئی اور تپتر کا دو انقلاب ہے ایک بدل رہا ہے ایک تبدیل ہو رہا ہے ایک بدل رہا ہے ایک تبدیل بدل کون رہا ہے طاقتور تبدیل کون ہو رہا ہے کمزور یہی کچھ ہے نا تو ایک طاقت مالی طاقت نال جو نظام اللہ تعالیٰ نے مال نال وابستہ کیا مال نال حاصل ہوتا ہے جی ایک شاید اک نال اللہ نے جو دیکھنا نظام ہے اک نال وابستہ جو سنن دے ہو کان نال جو سنن دے ہو نک نال جو چکھن دے زبان نال جو پڑھن دے ہاتھ نال جو چلن دے کرتے کہ جی انسان دے کوا ہر ہر محسوس نال وابستہ ہے ایویں ہر مالی طاقت نہیں انسانی زندگی کا ایک گوشے کا حصہ پورا کر دی اس کو بغیر وہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس اللہ کے کوشش کرو کہ کان سے میں دیکھوں کبھی نہیں ہو سکتا کان نال تو پہاڑ نو نہیں ویک سکتے دے اکھ نال کیڑی نو بھی ویک سکتے ہو کہ نہیں کان نال تو پہاڑ دی آواز سن سکتے ہو کیڑی دی آواز سن سکتے ہو لیکن اک نال ایٹم بم دی آواز بھی کیویں کر دے کے کتنی تو غرض نتیجہ نکلا طاقت اور قوت سے غرض تے نکلا طاقت اور قوت سے کیوں نہیں جیتے دے کول ایک طاقت ہو سی او اس سے ستا دا نظام او دے کول آ جا سی جیتے دے کول دوسری طاقت ہو سی نو تے کر لے سی ہن حکومت تسلیم کی تا بھی حکومت سارے طاقتیں نہ ممکا ہے مادی طاقت کافرانہ اس کو مادی طاقت ہو روحانی حکومت ہو سی اسلام دی تو دے وچ روحانی طاقت ہی ہو سی اخلاقی دین ایمانی پرہیزگاری علی اور نال او دے مادی طاقت وی جمع ہو جاشن حق دا مطلب حکومت مرکز تے ہن صاف ظاہر ہے جے کول جزوی طاقت ہی ہو تے اتنی تبدیلی انقلاب لا سکدا ہے تے جے کول سارے طاقت ہون او دی تبدیلی انقلاب دے عروج دے ہو سی او دی تبدیلی انقلاب عروج ہوں طاقت بنیادی طور تقسیم ہو جاتی طاقت ہو جاتی علمی طاقت ہو جاتی اخلاقی تی طاقت ہو جاتی مادی تین طاقت ہو جاتی علمی اقلی کیڑی ہو جاتی وسائل نال نال اخلاقی ہو جاتی کل کی تین طاقت ہیں یہ پوری دنیا کے ایک ہو گئی علماء کی گے علماء کو علمی طاقت

کہ سب کیتے ہے اور سب حیثیت نال ہے ہے اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہے ہے سب وقتوں کے لیے آج قرآن مجید کا یوزا ہے تھا پتر نو پترا جو آواز کرتے نا ہولی کٹی کر سب آواز ہے جو بری آواز کی دی ہے کھوتے بھی ہن ایمانداری نال دس جیڑا اسلام انسان دی آواز تک احکام رکھدا پیو بڑے معاملہ چھوڑ دے سی ایک آواز ہے بلندی اور پستی ایک ادنا درجہ ہے انسان دی چال ایک ادنا درجہ ولا تم سے مارا لڑ مارا نہ اتنی تیز چل لوگ آخر پتہ نہیں حادثاتی حالت پہ جانا نہ اتنا معلوم مٹھا چل ہو گیا آخر بیمار پہ جانا ہے درمیانی چال چل وقور وقار پور تمکن حدیث پا کے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی وقار اے چال ہو اور ایمانداری جیڑا انسان انسان اسلام مذہب دین قرآن انسان دی چال دی آواز تک احکام رکھدا پیا او حکومت قانون سلطنت جیسے نظام نو باور ال حکومت کر سکدا ہے ہن آ جاؤ ہر طاقت دے دو چیزاں ایک ہے اس طاقت دی افراد ایک ہے تفرید افراد دا مطلب ہے حد تو گھٹ جانا تفرید دا مطلب ہے حد تو مثال دینا بجلی ہے حال تو بد جائے روشنی ختم بلبا پکے شکے مٹے ہونے بے سود ہونے بجلی ہے حد تو ود جائے پکے سڑ گئے تارا سڑ گیا موٹر سڑ گیا سارا کچھ ہی لگا جاتا ہے ہونے کا مطلب ہے مادی قوت کے دو حد ہیں ایک افراد ایک تفریق ایک گھاٹے تو ایک واد گھاٹ تو گھاٹ ہو جائے ود تو ود جائے پھر بھی تباہ گھاٹ تو گھاٹ ہو جائے پھر بھی اصل موتا دل درمیانی درجہ جی تو آدھے جی دو سو چالی ووٹ بجلی چلتی پی ہے سارا نظام نہ گھٹ نہ جو تو مادی نظام دی ہاتھ دے اُدھے کل گھاٹا واٹا ہو جاوے تو نظام ایک فساد ہو جاندہ ہے تی ایک مالی نظام دولت عورت حکومت سلطنت جتنی طاقتہ شمار کی کین ہونی نے دی ایک افراد دیا دے کب تقریب اگر یہ حتیٰ یہ طاقتہ اللہ رسول دے حکم اور قانون دے مرضی دے مطابق چلن گی تو ہر طاقت پیدا دے ہر طاقت پیدا دے جو ہی انسان اپنی مرضی نال چلاوے گا بجلی کا جتنی نظام ہے بجلی بناون والے نے جو قوانین بنائے نے اس کے مطابق کیا چلا ہوں چلتا کھڑا تو ایک ذرہ خلاف ورزی کا کر کے بجلی کا قانون بنائے بجلی بنائیے کیونکہ قانون کی ذرری خلاف ورزی کرو اسے وقت نتیجہ ویک لے کہ یہ کا مطلب ہے کہ جو نظام بناتا ہے وہی چلواتا ہے اس مرضی کے خلاف چل سو نظام ہے فساد سارے کائنات دا نظام دا بانی اللہ تعالی خالق ہوئی ہے مالک ہوئی ہے رب ہوئی ہے حاکم ہوئی ہے معبود ہوئی ہے مسجود ہوئی ہے تو صاف ظاہر اتنی مادی طاقت اگر اللہ تعالیٰ کے حکم شرح تو آزاد ہو جاسن تو جیڑی طاقت جس آزاد ہو جاندی ہے جدوں او شریعت تو آزاد ہو جاندی ہے اس پاسے جیڑا نظام وابستہ ہوں سارے کا سارا ختم ہو ہے مثال دینا اے میرے ہاتھ کی قوت ہے اے میرے ہاتھ ہے پکڑتا پہ کی کرتا پہ گرفت یہ سارے پکڑ کا تعلق کہ میرے روح کے خون نال ہے کدے نال ہے

ہوں فرق ہے میں روس کا نظام چل رہا جی گی تیل چلتا ہے تیل تو قوت بن جائے قوت نال گی چلتی ہے تو اسی طرح خون پر روس سوار ہے روس حرکت کا نظام قائم ہے جب خون بہ جانا ہے گی تو تیل مک جائے نہ اگ بنے گی نہ قوت بنے گی نہ گی چلے گی سارا نظام درم برم ہو جائے غار سے کہ وہ قوت جیڑی اللہ سے زور دیتی ہے افراد تفریح کو بغیر بندہ کوئی مادی طاقت ہے اس نے شریعت حکم کے خلاف استعمال کرے گی فساد پیدا ہو جائے فساد پیدا ہو جائے سی جیڑی قوت بھی ہوں اس قوت کو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے وہ حکم شرح نال تعلق ہے حکم شرح تو آزاد ہو سی نقصان ہو جائے جی میں شیطان کتنی بڑی طاقت ہے طاقت بڑی تھی علم بھی بڑا تھا مادی طاقت اتنے نام رد کروڑا انسان نال پائی اک وقت کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں سائن مار لے جانا انہوں بینک چ لے جانا انہوں چکے لے جانا کچہرے لے جانا انہوں سائن انہوں جناب کروڑا انسان یک تک ایک انسان کروڑا پاسے لے جانا ہے ہوں طاقت وہی مادی ہے جنی ہے روحانی طاقت وہ علم بھی بلا ہے ساگر مقابلے کی اللہ جاہل تھوڑا بھیجے نہیں بھیجا ہے نا تو شیطان ایک روحانی اور مادی طاقت ہے جب وہ شرجت تو حکم الہی تو آزاد ہوئی ہے ہوں ایمانداری نال دس کی کچھ زمین دے فساد ایک طاقت آزاد ہوئی ہے زمین دے دنگا فساد چوری ہے قتل ہے کپیٹی اور شیطان تو انبیاء علیہ السلام نے شانہ طاقت ہوں علم بھی اعلیٰ ہوندے مادی طاقت بھی اعلیٰ دی ہوں روحانی طاقت بھی اعلیٰ دی ہوں جدو حکم حکم دے پاپ آدھے کتنی ہوندی ہوں نبی کول بھی علم ہے طاقت ہے مادی طاقت بھی ہے لیکن وہ نبوی طاقت کدوں پہ بن جائے کہ حکم الہی دے طاقت ہے اس کے ساتھ خیر ہے شیطان مادی طاقت بھی ہے علمی روحانی طاقت بھی ہے حکم خدا خدا سے آزاد ہے تو سب سے زمین پر برائی کا استاد ہے تو ایک طاقت کا سارے طاقت آزاد ہو جاؤں دین تو کیا بن ہوں وہ میرا صحیح سارے طاقت حکومت سے جو گئی ہر طاقت ایک نظام ہے ہر طاقت اس نظام نال وابستہ ہے جدو اس طاقت گھاٹا وادہ نظام دا سارے دا بیڑا کر کے ہوں ساری طاقتیں اور فساد کی بنیاد بنے گا دین اور جب دولت دین سے آزاد ہوگی کیا ہو جائے گا حرام جب تو دین تو آزاد ہو جاتی دولت کیا بن جاتی ذرائع دولت کبا دے چوری ڈاکہ رشوت گن فروشی مکاری فریبی قومی غداری جیویں جی میں صاف رہے اور گولی چھوے چوبے چھوٹی لگتی تب یہ بارودہ نے گولی تلا کے ٹمبام تک جی جی ودتا جا سی اوے نقصان ہی تو ودتا جانا ہے سارے کٹ حکومت تسلیم کر لی عقل فطرت حکومت میں سبھی طاقتیں ہیں اب آزاد حکومت کی طاقت دین سے ہوگی آزاد تو وہ جی میں وہ سارا طاقت ایک طاقت مل کے ایک طاقت اتنی انقلاب لگ رہی تو سارے طاقت عمل سے بھی ہوئے گا جمع اسے انقلاب خیر شر بھی ٹھیک ہوگا تو اب کیا سارے طاقت حکومت ہو گیا دولت اب آز آزاد ہوگی دین سے تو وہ شر بن جائے گی عورت آزاد ہو جائے گی وہ بغیرت حیا ہو جائے گی عہدہ آزاد ہو جائے گا تو وہ چنگیزی یزیدی فرونی کا بن جائے گا دولت دین سے آزاد انسان قانون بن جاتا ہے حکومت دین سے آزاد انسان فرون بن جاتا ہے جب جناب علم دین سے آزاد تو انسان ابلیس بن جاتا ہے مادیت روح سے آزاد تو آد اور شمود بن جاتا ہے سرداری دین تو آزاد ہے ابو جال ابو لاب بن جاتا ہے تصوف دین تو آزاد ہے بنی اسرائیل کے آبار پہ روبان بن جاتا ہے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دین لائے قوت انو ضابط دے دی مالی طاقت ہے ضابط اتنے حکام لا دیتے ہیں بھائی آرام ہے اے چوری ڈکیتی آرام ہے اے بھائی رنگی فروشی آرام ہے اے بھائی وکر جھوٹ فریب سے مال کمانا آرام ہے حد لگ گئی ہاں، جو حد لگ گئی ہاں، فساد کتوں ہونا ہے فساد سے ہونا دی بے حد ہونا تو کہ وہ بجلی ہے جدو تار کھڑی ہوے تے پکے چل دین ذرا بڑا نکل کھڑے تھوڑی جی نکل کھڑے پوچھو کہ جی کرنٹ لگ گیا بندہ مر گیا تھوڑا جہا انچ بھر باہر نکل کھڑے حدود ربڑ تو لئی جاندی ہے میرا مطلب ہے دنیا دا ہر طاقت طاقت سے خیر اور شر ہوتا ہے ہر طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے لہذا حکومت ہر طاقت کا خیر کا بھی گھر ہے اور شر کا بھی تو دنیا میں سب سے برائی کا سر چشمہ بھی حکومت ہے اور نیکی کا سر چشمہ بھی حکومت ہوں شر کا کیڑی حکومت آزاد ہو سی کہڑی حکومت اگر معاشی نظام دین تو آزاد ہو سی تو معیشت سراپا شر ہو سی جدو شر کا مطلب ہو سی کہ اگر کے دولت امبار ڈھیر ہو گئے لیکن دولت اس ملک کے لوگ ضرور پریشان ہو گئے کیوں ایک تو ہوں مال ایک ہوں بے اطمینانی کی ہوں ایک ہے مال ایک ہے بے اطمینانی اور کھانے تے کوئی لکھا پے نے لیکن تمہیں شک ہے کہ یہاں کھانے میں کسی ایک نہ ایک کھانے زہارے یا کھاون تو بعد مینو تھلے بجنے نے تو تسلی نہ کھاؤ گے کوئی کھانا لکھا کھانے پے نے مزے تو مزے آئے گا مزہ کیوں ایک تو شک پائے گا کہ ہو سکتا ہے زہریلا کیڑا ہے دوجا ہے نا ہمارا تو کھاون تو بعد دس تھلے لگے ایک ہوں لکھ کھانا نہیں تو آٹے کے ایک دال رکھیے میں لیکن یقین ہے بھی یہ دال خالص ہے اور اس تو بعد کھاون تو بعد میزبان جڑا ہوئے گا میں عزت تو کرام رخصت کرے گا کھلے نہیں مارے گا دسو گوشت والے دفتر خان دے داغو یا جی، دال والے دے کیوں حالانکہ ایک لذا تے گدنا ہے وہ لذا تے دال ہے اتھا لکھ کھانا اتھا ایک اتھے گوشت اتھے دال پھر تو سب ترجیح دیندے پیو کینو دال نو گوشت دے اوتے کیڑی وجہ تو ایسی وجہ تو کہ ایک تو یقین ہے اس کا مطلب ہے دل یقین پہلے ہے لذت بعد وچ ہے دوسری ہے کہ عزت نفس اس دال نال عزت نفس او دے نال ذلت نفس تو عزت نفس مادیت تے ترجیح دیتی ہے دنیاوی کھانے دو آگے نا ہن دو چیز آ انسان جڑا ہے کفر دا نظام جتنی آ گیا حکومت سلطنت خیر شر کا منبع اسلام نے کیا کیتا کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا کیتا کہ حکومت دین سے آزاد تھی آپ نے حکومت کا نظام بکایا نہیں دین حکومتوں کا نظام تبدیل کیا حکومت نظام نو مکایا نہیں کہ آپ نے فرمایا ہم غیر سیاسی ہیں موقع حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے جی حکومت جیسی شہ نو آزاد چھوڑتے پے ہو تے اس حکومت آزاد ہوئی سن تے عرب جہلیت کی طوفان وچ غرق ہویا سی کہ وہ تک جو رسول آندے نے کیوں آندے نے دنیا میں دنگا فساد عروج دے ہوندا تے رسول ہوندا ہے نا ہمیشہ ہسپتال بیمار ہوندے نے تے ڈاکٹر ہی رہندے نے جیسے ہاں جی سوکھے میں ڈاکٹر رہن گے نہیں جب تو بیماری روحانی اور روج دے ہوندی ہے پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے ہوں دسو لوگ کیوں ہلاک ہوندے نے کیا وہ خدا رسول خدا و رسول دے حقوق اور حدود کی اطاعت کر کے یا آزاد ہو کے آزاد ہو جان گے تو فساد پیدا ہوگی فساد کا مطلب یہی ہے جب تو شیخ شہاد تو نکل جان دی انہوں نے فساد انہوں نے فساد حکومت دین تو آزاد ہوئی سن فساد ہو جاتے ہیں لوگوں کی جان مال عزت ملت کوئی شہ ہر شہ مرتی آرت منڈی سے وہ وکتی پی سی ایک کائسر کی حکومت سی ایک کسرا کی حکومت تھی دونوں پوری دنیا پہ حکومت تھی بل واسطہ بلا واسطہ پھر دوجے درجے دے کی سی دولت آزاد ہوئی کہ وہ کہتے تھے ہم دولت کمانے میں خرچ میں تو آزاد ہیں جب دولت میں آزاد تھے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی چوری ڈاکہ کیتے جانا جو طاقتور غریب لوٹی جانا حکومت قانون سے لوٹ رہی ہے طاقتور بدماش دولت سے لوٹ رہا ہے افرا تفری ہر انسان اپنی جان مال عزت تو غیر مطمئن ہے پریشان ہے ادھر مال بچاؤں ہے ادھر دین جد ساز ہے جدو بندے دنیا بے اطمینانی نال ہوئی آخر کی اطمینان نال ہوئے جنوں پتہ میرے گھر چوریوں نے مار گیا ہوتا نماز خوشو خوشو نال پڑھے پہلے مال بچاؤں ہے پھر نماز پوری پڑھنی ہے اسلام نے فرمایا گھر پر حاکم رکھا تو چوکیدار نماز مسجد کے زمین نال پڑھو جب روحانیت حاصل ہو جائے گی تو روحانیت نماز حضور قلب سے حاصل ہوگی حضور قلب نہیں آ سکتا جب تک انسان اپنی جان کے مال سے مطمئن نہ ہوئے تمہیں پتا میرے گھر کے چور بنا کے پانچ منٹ میں تا مر گیا خود نہ نماز پڑھو تو مزید ہی مرنا ہی نہیں بھائی جب تک انسان کا دنیاوی نظام محفوظ نہیں ہوتا انسان کا دینی نظام اطمینان کے ساتھ آ ہی نہیں ناممکن ہاں۔ ہوں سارے پہ دولت عورت آزاد تھی عورت عورت آزاد ہوئی چکل کے پہنچ گئی سی سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم عورت آزاد ہوئی ہوئی حدیث پاک میں پڑھتا پیا تھا نشف شریف اپنے اپنے بعد میں جو سب سے زیادہ نقصان تھے کتنا تمہارے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں وہ فرمایا عورت ہے عورت عورت سب سے بڑا کتنا عورت تو آپ صلی اللہ وسلم عورت دین سے آزاد تھی چکلے کا سامان سی تین دِکھا بند ہوئی ہے گھر زینت ہے رسول خدا نے کیا بازار سے نکال کر گھر میں رکھ عورت باہر ہوئے فساد ہوئے ہوئے گھر فساد ہو نہیں ہونا کیونکہ ہر شہ کا فساد ہوگا ہاتھ تو نکلنا عورت ہی ہاتھ ہے گھر جدو گھر رہے گی تو فساد ہو باہر نکلے گی آپ فساد پہنا ہے بابا جی تارا اتنے لڑکیاں پہ تھلے آس پاس لگے پاؤ تار تھلے تھلے آ جائے ہر بچی بچی بچی بجلی ایک کرنٹ وقت شور ہنگامہ کا خلاصہ نکلا انقلاب بنیاد ہی حکومت کی بنیاد ہر خیر کا مبدا بھی حکومت ہے ہر شر کا بھی حکومت کے پاس سبھی طاقتیں ہیں اگر حکومت دین سے آزاد ہوگی تو سبھی طاقتیں دین سے آزاد ہوگی پھر ہر طاقت ایک شر پیدا کرے گی ہر طاقت ایک دین سے آزاد انگریز کیا بچے انگریز نے بینک معیشت نو آزاد کیا سود تو شریعت تو تو انہوں نے معیشت کی بنیاد سود ہے سود نے بینک بنا سود نے بینک بنا دی عورت آزاد ہوئی تو ریڈی لا کے کیبل تک سینما تک دین تو عورت آزاد ہوئی اٹھے گئی معیشت آزاد ہوئی تو بینک بنے ایوے نا حکومت آزاد ہوئی تو جاؤ برطانیہ کا قانون جہاں عیسائیت تو آزاد ہے تین اسلام کا کم پابند ہو سی تو تھانے انگریز نہیں بچی تھا تھانے فوج پولیس کچہری کفر ظلم کا سارا نظام فوج پولیس جج کچہری کفر کا سارا ظلم کا نظام چلا دیا انہیں کیا کیتا انہیں کہ بابا جی مسجد تو صاف ہی رکھو اے قانون تعلیم تعزیر تمدن شاہ جاؤ ایک ہی ہوئے گا بھائی نہ برا دو امت مسلمان ساری حکومت سن دنیا کے دھیان سن کے نہیں خوشیاں کی میں نے جدو مسلمان عملی طور دے دین تو آزاد ہو احکام شرع اور مقاصد شرع تو آزاد ہوئے مسلمان عملی طور دے اوپر حکومت کچھ گئی نے حالانکہ انہیں تو پوچھ اج ڈالیں تو بھائی نام را دو بہادر شاہ ظفر دے دور دے جڑے علماء سن اج ڈالیں کوئی کروڑا درجے چنگے سن تے اج لے تو دے اولیاء بھی تکڑے سن علماء بھی جدو اولیاء بھی موجود ہیں علماء بھی تکڑے موجود ہیں شاہ زہرے ہون پیر میر علی شاہ ہون جیڑا ہے ہون تے تھوک دے بیٹھے ہیں تو رش آ ہن جدو رش آ اسلام دا روحانی نظام موجود ہا سیاسی نظام دین تو آزاد ہوئے نے تے بہادر شاہ ظفر دے انگریز نو اللہ نے مسلط کیتا انہیں کیا کچھ نہیں کیتا ایتھے ہن جدو عملی طور دین تو آزاد ہویا ایک شوبہ تے آج تک نتیجہ پہ ویک دینا جان محفوظ ہے نہ مال نہ عزت کتنے نے تے پھر نے تے لئی تئی جاندے کہ جتھے عقیدے وچ انسان آزاد ہوئے کہ بھائی حکومت کو دین سے آزاد ہو جانا چاہیے اور دین کو حکومت سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو اتھے شر دا کیا والا موجود کو اعتقادی طور دے مسلمان عملی طور دے تے جزوی طور دے سیاست دین تو آزاد کیتے تھی حکومتاں لگا گئیاں نے ہن تک اے دھپتے پیا کہ جتھے تقاضی فکری طور انسان کا نظریہ بن جائے کہ واقعی دین کو حکومت کو دین شہزاد ہونا چاہیے اتھے برائی دے کفر کا کوئی حد ہو سی ہوں میں سوال کرنا جتوں پوری دنیا دے مغربی قوم انگریز قوم آئی نے سب تو پہلے انہاں مسلمان نے بھی کہڑی شہر ختم کیا مسجد توڑی ہے خانقاہ توڑی ہے

حکومتیں تو ہوتی ہیں محافظ اپنے قانون کی اپنے نظریے کی اپنے قوم کے اپنے مفادات کے اپنے مقاصد کی حکومت محافظ ہوں نے میرا خیال ہوں جدو انگریز نے آخیا جی مدرسے وال جانا گولی لے کے بہادر بادشاہ فرض فوج پہنچ جائے گی جی کیا کسی خان کا حملہ کیا تو پہنچ جاسی ہوں کی کرو چوکیدار نو مارو تے گھر وڑو ہوں جدو حکومت گئی اسلام دا کوئی محافظ نہ رہا آیا انگریز حکومت مکیاں حکومت مکانیاں وہاں بھی پیدا کیتے مزائی پیدا کیتے کیا کیا فرقے کتنے پیدا کر دی جس اساس حکومت کا نظام قائم ہا وہ اساس ختم کتنے اٹھتے پین فرقے اٹھتے پین علماء دلائل نال جواب دیں دے پینے علماء دلائل نال دیں دے پینے لیکن دسو فرقے کتنے ودے پین یا مکتے پین کیوں کہ حکومتہ فرقے فتنے پیدا کر رہی ہیں نے حکومت علماء کل دلیل ہے حکومت کو لے ڈنڈا حدیث پاک ہے عمر عثمان ولی دا قول ہے ان اللہ لا یادو سلطان ما لا یادو بالقران بے شک اللہ تعالی بندیاں نو قران نال تھوڑا سیدھا کر دینے تے ڈنڈے نال ڈھیر سیدھا کرے سبحان اللہ بے شک بے شک کہ قران نال تھوڑے بندے نہیں صلاح ہے تے ڈھیر بندے دی اصلاح کرے ڈنڈے نال حاکم نال حاکم نال ہن ایمان دا دسو علماء پیر میر علی شاہ امام احمد رضا آخر باطل پھر کے مقابلہ کیتے دلائل دے باب ہے لیکن دسو افرادی قوت میں ودی پئی ہے گھٹ دی گئی ہے پیچھے دے لگ جاؤ ہن کیا ہے کہ حکومت لا دین اسلام دے مقابل آئی ہوئی ہے لا دین اسلام دے مقابل ہے علماء دی طاقت اور دلیل دے قوت دے باوجود پھر کے ودے پین کتنے ودے پین ایویں نا ہن سعودی عرب ہے اس نے انہوں نے وہاں بھی مذہبی حکومت کیا ہے وہاں بھی مذہبی حکومت ہوں اس سے سیاسی طور بھی اتحاد ہے مذہبی طور سے بھی کیوں اتنے امام محمد رضا چلے انہوں نے نزدیک پھر کے بعد چلے انہوں نے کوئی کتاب اتنے کوئی بندہ مقرر نہ مبلغ بن سکتا ہے نہ معلم بن سکتا ہے نہ اتنے جناب کی کتاب جا سکتی ہے جوابی حکومت ہے کہ نہیں ہے نا اور ایمانداری شیئن دی حکومت ایران ہے وہاں آب دیں گے اس کے اور سننے دی حکومت لکھا تو پورے عالم کفر یہود نشارہ نے وہابیاں تے شیعہ نہ رل کے سنی حکومتہ مکھائیاں نے تے آج دے بھائی مان آنے نے سویا سنی سے شیعہ جو بندی دے اتحاد کر کے اسلام یا حکومت قائم کرو وہ نام رادہ خدا چک کری انگریز انہوں پیدا پیا کردہ سنی حکومت مکھاؤں دا پیا ہے جی مقامر دے اسباب ہے نوئی تو پکا دے اسباب پیا بنا ہوندا ہے کہ تیری مت ماری ہن میرا سائیں حکومت اور سلطنت آگے پکی جانی تو مرکزی شاہ حق رکھا ہوں انگریز نے کیا کیتا انہوں پتا ایک ایک حکومت ہوں زندگی کا شعبہ ایک حکومت ہوں سارے نظام دا محافظ

وہ ایک شعبہ کا حصہ بن جاتا ہے ہوں جہاں مغرب کے یورپ کے اللہ دینی جمہوری سیاسی حکومت ہے ایک ہی ہے ان جناب ہر شہ کی ذمہ داری سنبھالی ہے علم کی ذمہ داری تعلیم مرکزی شاہ ہے ہر کوئی حکومت نہیں جیڑی تعلیم دا شعبہ نہ سنبھالے قوم دی تعلیمی تربیت دا نظام حکومت نال وابستہ ہوں یہ مطلب ہوا مغربی حکومت ہاں، ہما جہتی حکومت ہے جی علم نہ سنبھالے تعلیم نہ سنبھالے مذہب نہ سفائے تصو کا نہ سنبھالے تصو کا کہہ دیا ملن گیا قانون انہوں کو علم علماء سکالر بن جاتے ہیں پروفیسر ماسٹر سکولیا حکومتی نظام آج بن جی۔ دینا تین مدارس ہے تو علماء بن دیں وہ حکومت یہود نشارہ نے پوری دنیا دیکھتے حکومت آئی ہوں تو سب پیچھے ٹر کے جاؤ پیچھے چلتے جاؤ اگے نہیں پیچھے چلتے جاؤ ایک دور آئے گا یہاں نہ برطانیہ دے حکومت ہونی نہ برطانیہ دے بندے انگریز کے کفر دے بندے نہیں ہو سکتے اگے آتے جاؤ گے داخلہ شروع ہو ہے شرکت شروع ہو جاتے پہلے سے برطانیہ دی کمپنی تجارتی پھر آئیے حکومت حکومت تو بعد ان حکومت لائیے ڈنڈے دے زور نال رشوت نال کے ڈنڈے کی حکومت نظام جب انہیں قائم کر لیا ہوں انہیں آخیا نظام تو قائم ہو گیا ایک ہوں نظام حکومت ایک ہوں افراد حکومت افراد منتقل ہو جان کے برسانیا نظام حکومت اتنے قائم ہونا چاہیے انہوں نے آخیا نظام حکومت کی میں ہو سی انہیں تعلیم سلسلہ کر دیتا شروع حکومت نے سکول کالج یونیورسٹی کا اس کو کہتے تھے سرکاری تعلیم اکبر آبادی فرماؤں تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط تو جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط اخباری ہے اور اگلا ہمارا تعلیم سرکاری عقل بازاری یہی کو سکھایا جاتا ہے یہ سو کہنے سن سرکاری تعلیم سرکاری تعلیم سرکاری تعلیم سرکاری تعلیم ہمیشہ سر فرشت ہوتا ہے قانونی محکمہ قانونی محکمہ کہڑا ہوتا ہے ڈنڈے والا جنوب فوج کے پولیس آنے جنوب کیونکہ حکومت حکومت بنتی نہیں بغیر اصلے دے کیونکہ حکومت ہے اطاعت کراؤن دا نام اطاعت کراؤن نہیں ہوتا جی تک کچھ طاقت نہ ہو طاقت حکومت کی عوام تو وکری ہوتی اصلے دار اس واسطے مال جائیداد ہر چیز کا واقع ہو سن جدو جدو تصا کل پستول لین جاؤ گے پھر تمہیں وقت پی جاتی حکومت کو لیں. ادھر جیتے کیوں حکومت کی تو بنیاد اصل پر ہے اگر عوام اور حکومت اصل برابر ہو گئے تو فیصلہ تو ختم ہو جاتی حکومت کسے کہیں گے تو حکومت کا امتیاز ہوں اصل نال انہیں جناب کیا کر دیتا انہیں حکومت برطانیہ نے قانونی محکمہ فوج پولیس یہ دل پہلی بھرتی شروع ہوئی ہندوستانی ہندو مسلمان ہے فوج پہلی بھرتی ہوئی فوج فوج بھرتی ہو گئی اس بعد آ گیا کچہری کا نظام پھر آ گیا پولیس کا نظام پولیس کے کچہری کے فوج کے نظام میں داخلہ شروع ہو گیا ہوں داخلہ جب شروع ہو گیا صاف زیادہ حکومت اتنی حساس ہے کہ غیر ملک نہیں ملک کوئی بیٹھے سن نہ رہ سکتے سن ایک زمین کے قبضہ پوے کرتے ہیں ساری رات کے بیٹھے ہیں کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے تو حکومت جیسا مکار انگریز جیسا مکار دشمن جہاں انہیں حکومت سلطنت مسلمانوں کو سی وہ کنویں مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے لیکن وہ یہ بھی چال ایسے کہ ان قریب ہم ہندوستانیوں کو اپنے نظام حکومت دے کے ہم چلے جائیں گے ہم انہوں نے کہا نظام حکومت مسلمان رائج کرو انہوں نے کہ تعلیم انہوں نے کہا تعلیم پڑھو گے تو ملازمت فٹنگ ہوئے گی ہاں جی۔ ملازمت فٹنگ ہو سکتی ہوں وہ دو ملازم دل ایک سی ملازم ایک سی افسر ایک سی افسر انگریزوں کا ملازم ساڈا ہوں ملازم ساڈا ہوں کیونکہ نظام ہے صرف آٹر کا ملازم مطلب ہوتا میں صرف یس آٹر کے گولی چلنے والا کعبے کے کلام نہیں پوے کلام نہیں ہے قرآن کے کلام نہیں پوے کلام نہیں مسلمان کے کلام نہیں کلام نہیں ہے وہ آٹر کا بند نو پہ جائے یس سر نو پہ گھر انہیں رکھ دیتا سی اس ہوں جناب سارے جڑے سن کٹھے ہو مسلمان انہیں آ تعلیم پڑھو انہیں آ تعلیم تو ہوتی نظریات پر مبنی حکومتی تعلیم ہے صاف ذرا حکومتی تعلیم جی تھی نظریہ برطانیہ دی آئی نظریہ برطانیہ جہاں ہوں نظریہ مغرب والا مغرب کا کیا نظریہ بنیادی وہ آندہ ہے کہو کہ دین کا دنیا سے رشتہ نہیں دنیا آزاد دین عبادت کے لیے خدا سے پوچھیں گے کاروبار معیشت حکومت لین دین کے لیے ہم حکومت سے پوچھیں گے عوام سے پوچھیں گے جی سے عوام سے پوچھیں گے یہ دین دنیا سے آزاد پھر مذہب سیاست سے آزاد مذہب سیاست مذہب سے دو بنیادی نظرے نے جڑے مغرب دے نے انہاں دے مغرب جنگ بھی کردا ہے سلو بھی کردا ہے اینوں ایک نو انہاں نے شیکولا جڑا کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں انہاں نے شیکولا ایک انا جڑا دنیا کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کو انہاں نے لیبرل انہاں نے لیبرل دو میں لگ ملاؤ تے دور حاضر پہلے دور تے انہاں نے سن نیچری ہن انہاں نے جمہوری کی انہاں نے جمہوری یعنی نے جمہوری اصطلاح بدل گئی معنی ہو گیا ہوں جناب کتنا عالم ہے کفر یہود نصارا انوج مجوس انہاں مسلماناں دی فکر یہی قائم کر دتی انہاں نو پتہ سی جے انہاں دی فکر بن جائے دینی کہ بھائی دنیاوی نظام ہمارا دینی ہونا چاہیے دنیا سے کیا مراد ہے عورت دولت حکومت یہ تری دین دے حکام لگن گے تے ساری حکومت دے کافراں دے انہاں دا دین جا کے جہاد کرو جدو یہ اترے جہاد کرن گے جہاد تے ہوے گا دشمنی دے اوپر مبنی جدو دشمن سانو سمجھن گے جہاد کرن گے ہوں دشمنی سبب ختم کرو کرو تاکہ تاکہ جہاد جہاد جہاد مکے مکے دشمنی ختم نہیں جی، کروہاس مالک آ جی نہ

نظر آدھے اسلامی حکومت اسلام بھی ہوگی جہاد بھی یہ سیاسی طور سے دینی پابند رہن گے پھر انہوں جہاد ہے اسلامی حدود ہیں قوانین ہیں طوفان علی مدد معاملہ دے جکنا پتر جانا دین کافر اسلام انہوں نے دے کافر جڑا ہے دمی ہے یا حرفی ہے یا مستامن ہے قابل اعتماد نہیں تھی کافی تعلق رکھو سفارتی باقی مذہبی سیاسی دینی جس کا رکھ ہی نہیں سکتے جی اگر سیاست سے دینی نظریہ کے خیر رہے

دنیا میں کیا ہے دنیا میں حکومت ہے بھائی انگریز جو ہے وہ تمہاری مسجد کا امام نہیں بن سکتا دین الگ ہے دنیا الگ سکتا ہے شادی بن سکتا ہے جج بن سکتا ہے استاد بن سکتا ہے حاکم اور استاد کو تو دنیاوی تعلق ہوتا ہے دین کا ہوتا ہے امام مسجد آ الگ مسجد رکھو خدا دی حکومت رکھو یہ جو رکھوتے میں کہا سر تو سر لگتا ہے مسجد خدا کی ہوگی بینک انگریز کی ہوں گے مسجد خدا کی ہوگی سینما انگریز کا ہوگا بینک خدا کا ہوگا مسجد خدا کی ہوگی قانون تکیری انگریز کا چلے گا بینک فوج کو مسجد خدا کی ہوگی اسمبلی انگریز کی ہوگی مسجد خدا کی ہوگی فوج کر دے کے جہاں انہیں نظام لیا سارے دین کی چکر

یہ سکول کی تعلیم اس نظریے دے پانی کی اس نظریے دے بنی گئی کہ بابا دین کا شاست سے کوئی تعلق نہیں شاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں اس نظریے دے سکول کی تعلیم بنی اس نظریے دے انگریز دی جڑی وارث نسل ہے او بن گئی جناب سکول کالج والے یہ جمہوری جنوں قائد اعظم مستر سید یہ مجرم لیگ جنوں آخیا جاتا ہے کہ یہ پھر ہوں انگریز نے تین نظریے پیدا کر دی امت مسلمہ دے ہلاکت کی ایک فرقہ وہ جس نے کہا بھائی سیاست سے دین کا کوئی رشتہ نہیں ہے انہوں آدھے نے سیاسی پارٹی انہوں آدھے نے اپنی زبان نے سیکولر سیاسی پارٹیاں یعنی یہ نے جی۔ بھائی مذہب اپنی جگہ یہ سیاست اپنی جگہ پھر اس کے بعد یہ ایک نظریہ دوسرا نظریہ کی ہے کہ بھائی سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مذہب کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کون بنے تبلیغی جماعت والے دعوت اسلامی دو اسلامیہ بن گیا مذہب کا سیاست سے رشتہ نہیں ہے حقوق حدود فرائض الگ کے حقوق حقوق حدود فرائض الگ تیجا فرقہ بنے انہیں سیاست تو مذہبی ہونی چاہیے لیکن سیاست جمہوری ہو گئے جمہوری ہوگئے ایک کون ہے نورانی نیازی فضل الرحمان شاہ کی طرف چوتھی کہہ رہی ہے کہ سیاست مذہبی ہو لیکن جمہوری نہ ہو اسلامی خلافت ہی سیاست ہو کہڑی سیاست ہو گئے اور پورا عالم کو اسلامی سیاسی خلافتی سیاست دا دشمن دے قاتل ہے باقی کریا نور رکھتا بھی ہے سلو بھی ہے وفا بھی ہے اخلاق بھی ہے تعلق بھی ہے لین دین بھی ہے سیاسی خلاف کی سیاست حکومت ہے مسلمان کی جیتے ترکی میں مغلیہ سلطنت انہوں نے عثمانیہ سلطنت انگریز نے مغربی قوم نے ہر ہر پہ نال اس حکومت نے ختم کیا ہے عبد الوہاب نجدی نے اٹھایا دوسرے بات عرب ترک ترکی عرب دی زبان ہی فتنہ چلایا دے اسے واسطے یہ ہو گیا سلسلہ نظام انہوں نے

ٹھیک ہے بھائی دوجے کول گئے ہاں سرکار تو سارا کی طریقہ پاک کرن دا انہاں کہا جی پاک کرن دا طریقہ ہے پنڈ وچ جی کرو ووٹ جے ڈھیر بندے آکھن تے کتا کاٹ دے جے چھوڑیا آکھن دے رہن دے جی یہ کون ہے کہ جے نورانی میادی والے تیجے کول گئے انہاں کہا سرکار تہاڈا کیا طریقہ ہے تو پاک کرن دا انہاں کہا بابا جی ساڈا طریقہ ہے تے سب تو پہلے تے خوب دے پاس آڑ بناؤ کہ نواں کتا نہ پوے نواں کتا اس تو بعد پرانا کڈو پرانا پھر کی کرو بھی ڈول پانی دے کڈو بھی ڈول پانی پلیت کتا کڈو تے کتے دی مدت جڑا پانی پلیت رہیا او پانی نو بھی تے جنہ پوس پلیت پانی نال وضو کیتے نے غسل کیتے نے بھانڈے دھوتے نے نماز دوبارہ پڑھو تے برتن بھی او اللہ ہوئے اسلام بڑا اوکھا ہے

تر چار فکر باقی دے ساڈا طریقہ تریجا باقی ہے رائے اس واسطے اس طریقے والے کو چاقو بھی نہ گا ہوگریز آگے گا دہشت گرد ہے دوسرے طریقے والے کو پم انگریز خود دے دینا پاکستانی فوج اسلامی فوج ہے کون فوج ہے اچھا اس کو اسلحہ اور پیسے کون دیتا ہے امریکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے اچھا فوج اسلام کی ہے اسلحہ امریکہ دیتا ہے کا مطلب ہے اسلام کا محافظ امریکہ ہے اسلام کا محافظ جہاں اسلام کا محافظ امریکہ ہو خالص کوفر دے نفاق ہو سی یا اسلام ہو سی کدی سنی تاریخ ہے یزید نے دو چار تیر بھیجو میں امام حسین دی فوج کو کدی سنیا جی پھر دس مینو جیڑا جدو جنگ بدر ہوئی ہے کوئی تیر بھیجا نسلہ

اچھا گلورا دھوتے جا پوے تے پلیت ہو گئے جے کتی پوری پا گئے تے پا کے میری پاکی دا کوئی انداز ہو سی ماڈرن علاقہ میرے بھائی گل سے مقدی تھی اچھے تے اس کہ یہود نصارا جو چاہتے ہیں ان دے مطابق ہوندا پیا ہے منصوبہ دشمن دا پورا نتیجہ ساڈا ساڈے آگے کیا جاندا کیسی کمال دا غالب ہو رہے ہیں انہاں دی حکومتاں دے حکومت ہے کفار بھی حکومتوں پر حکومت ہے اور حکومتوں کی حکومت عوام پر ہے عوام کی حکومت مولوی پر ہے پانچ بندے اتنے کھڑے نے میں تھلے پیا اور تیرا کی حق بندہ سی میں نو آنا مولوی صاحب تو زور لا یا اتلے نو ہٹا ہوں کیا کر اتلے تو سب بیٹھے رہو تمہارا بھی حق ہے تھلے میں نہ ہونے امرا تو اٹھتا نہیں بھی زور لا کی ہو جائے چوتھے درجے کا مولوی اسلام پھیلا رہا ہے دعوت اسلام اسلام پھیلا رہا ہے ابھی دعوت اسلام کی ہے اسلام کی دعوت دے حکومت اسلام کی دعوت دیں گے یا کفر دی یہ کفر دی دے میں تو کفر آئے تو پہلے اسلام کی دعوت دیو یہ حکومت اسلام کی دعوت دے جو اسلام پھیل رہے تو تسان کیوں آئے ہو یہ مطلب ہے تسان نظریاتی طور متفق شعبہ سنبھال رہے حکومت نظام تعلیم قانون تہذیب کفر کا حکومت حکومت اسلام اسلام مولوی کے منصوبے بھی پھر ہے کا نام اسلام اس اسلام کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا انگریز نے کیا کہ داری تو نہیں منائی سر سید داڑھی والا ہے سبھی داڑھی والے ہیں انگریز نے کیڑی شہ مکائی ہے اسلام کی حکومت مکائی ہے وہاں بھی انگریز انگریز کے ساتھ تھے سارے وہاں پہ دیکھتی ہیں داڑیاں سر تیری دیکھتی ہے وہاں پہ دیکھتی ہیں سر پھر انہیں کیڑی شہ مکائی ہے پتا سونے سب سے پہلے حکومت مکا کے آپ کی حکومت قائم کی حکومت قائم کر کے تعلیم قائم کر تعلیم کام کر کے قوم حکومت ہر چال مزاج بڑھا دی جائے اب حکومت عوام حکومت دے فکر دے ہوتے یا تیری فکر دے ہوتے تو تیرا پاکستان دا مولوی پیر دعوت سلامی علیہ ریاض پادری فلانے پادری مولوی جتنی نورانی یہ حکومتی فکر دے اتے یا سنیت فکر دےتے ہیں یہ سبھی حکومت پاکستان اس کے آئین دستور کو مانتے ہیں کہ نہیں قید اعظم کو قید اعظم مانتے ہیں کہ نہیں سر سید کو محسن تعلیم مانتے ہیں قید اعظم کو بانی تعلیم مانتے ہیں پاکستان کی فوج کو اسلامی فوج مانتے ہیں کچہریوں کو اسلامی مانتے ہیں سارا کفر کے اسلامی ہو گیا تو پھر وہ عوام کے بندے ضروری پھلنا جا بےچارا نماز نہیں کیا کرتا کنے کے چوتھ کھڑا ہے ہاتھی کھڑا ہے تے لے لے نو پیا کٹ دینے کنے کھا رہے ہو کفر دے اٹھ دے ہاتھی کنے کے چھٹے نے

جدو منسلک جمہوری نظام دے بنیاد ہوندی ہے ووٹ کی ہوندے نے تے ووٹ اینڈ کیڑی شے شرط نے شناختی کارڈ کی ہوندا ہے کہ شناختی کارڈ کنا چیزاں ہوندیاں نے دو کنا ہوندیاں نے کی فلاں بنے فلاں فلاں علاقہ فلاں خاندان نمبر دے متے دے تل دا نشان کی ہوندا ہے تل دا نشان اوتے دین ایمان دا خانہ ہے نہیں نہیں یہ مطلب ہے حکومت کی بنیاد ووٹ ووٹ کی بنیاد شناختی کارڈ شناختی کارڈ کی بنیاد بے دینیت پر ہوں حکومت کی بنیاد بے دینی دے ہے حکومت دینی ہے حکومت دینی ہے ہوں جی حکومت کی بنیاد بے دینی دے وہ حکومت ہو گئی لا دین تے بے دین دا دین تے بے دین دا مطلب ہے کہ انہیں دین مٹانا ہے تے مکانا ہے کہ ان کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا شر دین ہے کیا ہے دین جی۔ کہ ہر بندہ ووٹ دینا یا نہیں دینا تے ووٹ والے منگا تو ووٹوں نہ ہی منے چڈ پاکستان کے قید اعظم مسٹر جنہوں تے منسی فوج کے نظام نو تے منگا پیا اکثریت دیسے تو ہی مبنی ہے نا مینو دس جیڑا اپنے نظریے کافر دا پجاری ہوگی وہ مسلمان ہو سکتا ہے یہود نسارا یہی کہتے ہیں بھائی سب کچھ رکھ لو ایک چیز ہماری وہ کیا جمہوری سیاسی نظام ہوے تعلیم ہماری ہوے قانون ہمارا ہو اس بعد نماز پڑھو روزے رکھو جو مر جاوے کرو پھر کیا بنو گے نمازی بنو گے تو کیسے کافر دلے سود خوار کفر دوست نمازی کافر کیوں کافر بنو گے کفر کے قانون کو مانو گے دلے کیسے بنو گے ریٹی تو لا کے کیبل تک نچ دی یا منو گے یا ویکو گے یا دے گے کافر بھی ہو گئے دلے بھی ہو گئے کفر دوست کیسے بنو گے جب جمہوریت کو مانو گے تو سبھی کو ماننا پڑے گا سبھی کیا کفر دوست بھی بنو گے کافر بنو گے دلے بنو گے کفر دوست بنو گے سود خور کیسے بنو گے بینک کا مول کا نظام کیا ہے سود خاری سود خور بنو گے دلے کافر کفر دوست سود خور نمازی ہو روزے دار ہو حاجی ہو ہو صوفی ہو اولا ایران طریقت یہ مینو دس کفر دے کفر دی دوستی نال تے دلے پن نال تے سود خاری نال نماز قبول ہوندی ہے نہیں نہیں نہیں ہوندی ہے تے شیطان نال کا دا غصہ ہے او تے ہک تو گیا ہے سب سے پہلا سیکولر جمہوری سائنسدان فلسفی سب سے پہلا عقل پرا سب سے پہلا سکالر ماسٹر پروفیسر سائنسدان فلسفی سب سے پہلا غیر سیاسی مذہبی ابلیس تھا کون تھا تو بھائی تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کی بنیاد بہت پرانی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا کہ بھائی خلیفہ ہمارا خلیفہ ہمارا آدم علیہ السلام ہمارے باپ بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں حلالی حکومت نو منے گا کہ نہیں کہ شیطان نے اگر نہیں میں مذہبی گا غیر سیاسی گا خلافت میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا نماز جو <laughs> بھائی وہ تو پرانا غیر سیاسی ہے تو غیر شاسی بنے نماز کام نام کی ہوتا شیطان کی ہے ابلیس اس کا پہلا نام ہے اب نام کی ہے کام کے بعد نام کیا ہے شیطان اچھا ایک غیر سیاسی بنیا ہے مذہبی غیر سیاسی ایک بنیا ابلیس نماز گئیاں سجدے گئے عبادت گئیاں عشق گئیاں اللہ نے فرمایا فخر میں نافا کا رجیم نکل جا کی نکل جا یہ پاکیں کا علاقہ پاک رہن گے پلیت نہیں گے لیکن پاکستان اسلامی ملک ہے اللہ نے فرمایا شیطان نو کٹ دے تے شیطان نو کڈیا نہیں جاندا تے شیطان نو جج وکیل تھانے دار استاد تے مرشد بنا جاندا پوچھو کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے خدا نے شیطان نو کٹ دیتا ہے جیسا کڈیا حق مانیا ہے یہ بات ہے خلافت سے جنگ ہوئی تھی آپ کی زمین پر خلافت بن جائے نماز پر خود ہی جنگ اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں نئے بنانا چاہتا ہوں حاکم بنانا چاہتا ہوں زمین انہوں نے کہا شیطان نے کہا نہیں فرشتوں ہاں، یا خلیفہ بنتا ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں فرشتے فرشتے ابلیس شیطان بن گیا بات تو خلافت سے شروع ہوتی ہے فیصلے اور اطاعت سے شیطان اب بھی کہتا ہے خاف اللہ رب العالمین خدا سے بہت کرتا ہوں لیکن پھر کافر ہے کیوں گئی خوف خدا بھی رکھتا ہے کافر ہے شیطان دا علم عبادت استاد فرشتے دی استاد دی ایک کفر نال ملیا میٹ ہو گئی ہے ایک لکھ کفر سینے نال تے دو نمازاں چوکے تے جنت تے جاندے ای ہماری یہی فکر ہے پوری دنیا اسلامی سنی قیادت اور حکومت امت میں ہر قسم کے خیر کا مرکز ہے ہر قسم کے شر کا مرکز کون ہے کافرانہ غیر سنی زیادہ اور ہے اس کی وجہ سے شر ہے اس کی وجہ سے ہے اب جو سنی ہوگا اس کا یہی نظریہ ہوگا جو بےمان ہوگا اس کا نظریہ وہ ہوگا وہ نیچری ہے سنی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا پر جو میں تین داضیتا یہ میرا عقیدہ ہے عقیدہ غلط ہے کہ صحیح ہے بالکل صحیح ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اسلامی خالص سنی اسلامی خالص سنی حکومت اسلام کی ہو قیادت بھی اسلام کی ہو یہ نظریہ ٹھیک ہے غلط ہے جی، نظریہ دعوت اسلامی تبلیغی جماعت دعوت غلامی انگریز نام اور خدا چٹ کرنے یہی میں کریں دے پہنے تعلیم تہذیب قانون کفر کا نمازی ہم بنیں گے ضرور ہم بنیں گے فلانا ہو تو رسول خدا کی رسالت نمان کیتا ہے رسول خدا تو خدا رسول رسول خدا تو حاکم کے بھی رسول ہے سبھی کے رسول ہے رسول اللہ نہیں رسول خدا نے دعوت اسلام حاکم کو پیش کی مرشد کو